ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سنے بلوغ کو پہنچ جائے اور ناپ تول پوری پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ ہم کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے چند اور مفید ہدایات جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ تو جس کے گھر کوئی یتیم رہتا تھا اس نے یتیم کا کھانا پینا اس ڈر کے مارے کہ کہیں اس کا طعام میرے کھانے میں نہ آ جائے اپنے کھانے پینے سے جدا کر دیا اور یتیم کی غذا کھا پی کر بچنے لگی تو وہ اسی کے لیے اٹھا رکھی جانے لگی تاکہ وہ دوبارہ کھائے یا یہ کہ وہ سڑ کر خراب ہو جاتی تھی یہ بات دونوں کے لیے گراں اور تکلیف دہ تھی اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی نازل ہوئی کہ یتیموں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ خیر کی جو بات ہے وہ ان کی خیر خواہی ہے اس لیے اگر تم ان سے مل جل کر اور غذا ایک ساتھ ملا کر پکاؤ کھاؤ تو کوئی حرج نہیں وہ تمہارے ہی تو بھائی ہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں یہ روایت گو کے ضعیف ہے لیکن معنن صحیح ہے سدی رحمہ اللہ نے اس کی مدت تیس سال چالیس سال بلکہ ساٹھ سال تک بھی قرار دی ہے اور یہ باتیں یہاں بعید از مبحث ہیں اور پیمانہ اور ترازو کو انصاف کے ساتھ استعمال کرو فرمانے الہی ہے کہ لین دین میں عدل برتو اس کا لحاظ نہ رکھنے پر سخت وعید ہے ارشاد ہوتا ہے سر متففین آیت نمبر اکسٹھ میں کہ ہلاکت ہے ان ناپنے والوں پر جب ناپ کر لیتے ہیں تو بھرپور ناپ کے ساتھ اور جب ناپ یا تول کو دوسروں کو دیتے ہیں تو بے ایمانی کرتے ہیں کیا انہیں خبر نہیں کہ قیامت کے روز اٹھائے جانے والے ہیں اور اللہ کا سامنا کرنا ہے پہلی ایک قوم اسی لیے تباہ ہلاک ہوئی تھی کہ ناپ تول میں بے ایمانی کرنے لگی تھی اور اللہ کا فرمان لا نکلف الا وسعها ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے جس نے ادائے حق میں پوری کوشش کر لی پھر بھی کوتاہی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں لفظ وسعت کی یہی تعویل ہے اور یہ ارشاد کہ جب بولو تو انصاف کا پاس رکھو اگرچہ کسی عزیز قریب ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور نسا کی آیت نمبر ایک سو پینتیس میں فرمایا کہ اے ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ شہادت پر قائم رہو اسی طرح سور نسا میں اللہ تعالیٰ فعل اور قول میں عادل کا حکم دیتے ہیں چاہے قریب کے لیے ہو یا بعید کے لیے اللہ پاک ہر ایک کے لیے اور ہر وقت اور ہر حال میں عدل کا یعنی انصاف کا حکم دیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو اس کا ایفا اس طرح ہے کہ اللہ کے امر و نہیں میں اللہ کی اعتعاد کرو اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو یہی اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے اس کی نصیحت تم کو اللہ تعالیٰ نے کی ہے ممکن ہے کہ تم پند حاصل کرو اور ما سبق کی برائیوں سے باز آ جاؤ بعض لوگ تدکرون کے ذال کو تشدید سے پڑھتے ہیں اور بعض تخفیف سے واللہ عالم